ان فقروں کے لیے جو خدا میں روکے گیزمے میں چل ناؤ سکتے نادان انہیں تونگر سمجھے بچنی کے سبب تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا لوگوں سے سوال ناؤ کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے